بسم الله الرحمن الرحيم پیشکش امت استوديو شیخ ابو ذر حفظه الله تحریک کا نظریہ اور تحریک کا مقصد شریعت یا شہادت ہے محترم مجاہدین اسلام انصار مہاجرین اور تحریک اسلامی طالبان پاکستان کے رضاکاروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر دوستوں بزرگوں مجاہدین اسلام یہ جو باتیں یہاں ہوتی ہیں اس کا مقصد نام کمانا شہرت کمانا نہیں ہے اس کا مقصد آپ کو اسلام کی حقیقت مسلمان کو اسلام کی حقیقت بتانا ہے اس لیے کہ آج بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے نماز بھی وہ پڑھتے ہیں روزہ بھی وہ رکھتے ہیں زکات بھی وہ دیتے ہیں حج کے اوپر حج کرتے ہیں مفت عمرے بھی وہ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور جنت کے بھی طلبگار ہیں کافروں سے بھی دوستی کرتے ہیں امریکہ کو سجدے لگاتے ہیں خدا کو بھی سجدے لگاتے ہیں اور جنت بھی مانگتے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں جو اس عقیدے کو سمجھتے ہوں کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے اور کافروں کو اپنا ہمدرد اور ہم نوا بنانے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے یہ تمہید اور مقدمے نے آپ کے سامنے کی کیا تاکہ جن دماغوں میں جن ذہنوں میں جن افکار میں کافروں کے ذرائع ابلاغ کافروں کے میڈیا کا زہر بنا ہوا ہے اس کی تھوڑی سی صفائی ہو جائے کافر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مجاہدین نوجوانوں کی برین واشنگ کرتے ہیں ان کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں اور پھر وہ فدائی حملے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کاش کے کافروں کو یہ پراپیگنڈا کاش کے کافروں کی یہ بات حقیقت ہوتی ہم نے اپنے نوجوانوں کی برین واشنگ نہیں کی افسوس ہم نے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی افسوس ہم نے مسلمانوں کو جہاد اسلام اور فدائیوں کی قربانیوں کی حقیقت سمجھانے کی کوشش نہیں کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تین باتیں بیان کی پہلی بات ہجرت و نصرت ہجرت کے معنی ہیں اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا ماں باپ کو چھوڑنا بہن بھائیوں کو چھوڑنا اپنے وطن کو مال و دولت کو چھوڑنا اور تمام قسم کی آسائش و آرام و راحت کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا اسے کہا جاتا ہے ہجرت آپ دیکھیں وزیرستان میں اسی کے قریب یعنی اسی کے قریب ملکوں سے آئے ہوئے مہمان موجود ہیں کوئی امریکہ سے آیا ہے کوئی یورپ سے آیا ہے کوئی روس کی سلطنتوں سے آیا ہے کوئی ازبکستان اور تاجکستان سے آیا ہے کوئی عربستان بحرین قطر کویت دبئی امارات وغیرہ کے علاقے سے آیا ہے کوئی ہندوستان اور کشمیر سے آیا ہے امریکہ جیسی پر آسائش زندگی آرام اور راحت والی زندگی کو چھوڑ کر اس نے وزیرستان کے کچے راستوں کو اپنے لیے منتخب کیا عربستان کے خوبصورت اور عالیشان کوٹھیوں کو چھوڑ کر اور خوبصورت لفظ گاڑیوں کو چھوڑ کر اس نے اپنے لیے وزیرستان کی سرزمین کو اختیار کیا آخر کیوں جہاد کی خاطر جہاد کی خاطر مہاجرین اپنے وطنوں کو چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نعمت کی خاطر لوگ امریکہ اور یورپ سے وہاں آ رہے ہیں اس نعمت سے ہم اپنے گھر بیٹھے محروم ہو جائیں آپ جن کا تعلق وزیرستان سے ہے پاکستان سے ہے آپ خوش وقت اور وقت لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے اندر جہاد کی نعمت نصیب کی ہے آپ اپنے اطراف اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں کوئی روس سے آیا ہوا ہے کوئی امریکہ اور یورپ سے آیا ہوا ہے کوئی عربستان سے آیا ہوا ہے کوئی کسی میزائل سے شہید ہو رہا ہے کوئی کسی میزائل سے شہید ہو رہا ہے کوئی افغانستان کی سرزمین میں شہید ہو رہا ہے کوئی پاکستان کی غدار فوج کی گولیوں سے شہید ہو کر جنت جا رہا ہے یہ تمام لوگ قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑیں گے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت اپنے گھروں میں ہمیں نصیب کی لیکن ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اس لیے محترم دوستو بزرگو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے جو مہاجرین ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں تشریف لا رہے ہیں یہاں جہاد کے لیے آ رہے ہیں ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنا یہ منافقین کی صفت ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ازبکستان والے ازبکستان میں کیوں جہاد نہیں کرتے عربستان والے عربستان میں کیوں جہاد نہیں کرتے یہ لوگ وزیرستان آ کر ہمارے امن و امان کو کیوں خراب کرتے ہیں پاکستان میں آ کر انہوں نے کیوں ہمارے امن و امان کو خراب کیا یہ منافقین کی صفت اللہ جل جلال صورت المنافقون میں منافقین کی صفت بیان فرماتے ہیں هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله یعنی منافقین یہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں اور ان کے ساتھیوں پر خرچہ مت کرو حد ینفدو تاکہ وہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے جائیں لیکن اللہ جل جلالہ کو فرماتا ہے وہ اللہ خزائے نقصان زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے لیے ہیں ولاسم الملاقدین الائف لیکن منافقین کی عقل کام نہیں کرتی دیکھنے میں وہ بہت بڑا دانشور ہوگا دیکھنے میں وہ بہت بڑا تعلیم یافتہ ہوگا دیکھنے میں وہ بہت بڑا ماسٹر اور انجینئر ہوگا ہو سکتا ہے اس کے پاس سینکڑوں قسم کی ڈگریاں ہوں گی دسیوں قسم کے دسلوں میں اس کے پاس ہوں گے لیکن اللہ جل جلال اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں لا کہوں کہ یہ لوگ سمجھدار لوگ نہیں ہیں منافقین کی ایک اور صفت اللہ جل جلال بیان فرماتا ہے لئی العز لئی تو اگر ہم مدینہ واپس چلے گئے تو وہاں عزت مند لوگ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے یعنی مدینہ کے منافقین مکے کے مہاجرین کو ذلیل سمجھا کرتے تھے اللہ رب العزت فرماتا ہے عزت کس کا حق ہے وللہ العزت عزت صرف اللہ کا حق ہے ولی رسول ہی اس کے رسول کا حق ہے ولا کن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقین ان باتوں کو نہیں سمجھتے منافقین ان باتوں کو نہیں جانتے دوسری بات نصرت مہاجر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے انہوں نے اللہ کے لیے مکے کو چھوڑا مکہ بیت اللہ شریف میں جہاں ایک نماز کی فضیلت ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اس طرح کی زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے خاطر اسلام کے خاطر چھوڑا اور انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی مدینے والے لوگ ان کے انصار بنے انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے وبینہ عام وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا یعنی جن لوگوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی ان کو گھر دیے اور ان کو ٹھکانے فراہم کیے کو بنا کر دیے وہ نہ کرو اور ان کی امداد کی ان کی امداد مال کے ساتھ کی ان کی امداد روٹی کے ساتھ کی ان کی امداد مختلف ذرائع کے ساتھ کی اللہ ہوا جگہ جلانے حقا حقیقی مومنین یہی لوگ ہیں اسلام میں تعصب قوم پرستی کی کوئی اجازت نہیں ہے کوئی شخص اگر اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں پٹھان ہوں کوئی شخص اگر اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں پنجابی ہوں کوئی شخص اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں بلوچ ہوں کوئی شخص اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اس بات کی اجازت شریعت میں نہیں ہے شریعت میں اگر اجازت ہے فخر کرنے کی تو وہ صرف اس بات پر ہے کوئی شخص اگر یہ کہے میں مہاجر ہوں الحمدللہ اس پر آپ فخر کر سکتے ہیں کوئی شخص اگر یہ کہے میں انصار ہوں اس بات پر آپ فخر کر سکتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم من الانصار اگر ہجرت کی فضیلت زیادہ نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں مہاجر ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے سردار ہیں اس لیے ہمیں مہاجرین کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے خدا کے قسم جو مہاجرین آپ کو یہاں غریب اور فقیر کی طرح نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے وطن میں دس دس لاکھ روپے کی اور دس دس دس لاکھ ڈالر کی کوٹی اور بنگلہ چھوڑا ہو ہو سکتا ہے کہ اس نے قیمتی ترین گاڑیاں وہاں چھوڑی ہو کارخانے وہاں چھوڑ کر وہ جہاد کے لیے ان مہاجرین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں مقام بنائی آپ اگر جہاد میں نہیں جا سکتے تو اللہ کے ساتھ آپ کا حساب کتاب ہے لیکن مہاجرین کی خدمت تو آپ کر سکتے ہیں آپ سے پیسہ کوئی مہاجر نہیں مانگتا ہے آپ سے کوئی مہاجر گاڑی بغیر پیسے کے نہیں مانگتا ہے آپ سے کوئی بھی مہاجر بغیر پیسے کے اجنا برابر خدمت نہیں مانگتا لیکن آپ کی ذمہ داری ہے آپ اگر اپنے آپ کو انصار سمجھتے ہیں اسلام کا خدمت گار سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کا فرض ہے کہ آپ ان مہاجرین کی خدمت کریں یہ پہلی بات ہو گئی دوسری بات جو اگر سے آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ مسلمان بھی ہر قسم کے ہیں اور پاکستانی بھی ہر قسم کے ہیں ایک پاکستانی میں ہوں کہ پاکستان فوج کا بیڑا غرق ہو جائے واللہ العظیم میں اتنا خوش ہوں گا جیسے کہ میں مجھے جنت مل جائے لیکن کچھ پاکستانی ایسے ہیں جن کے دل پاکستانی فوج کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور پاکستانی فوج کے وہ رحم پاکستانی فوج کے وہ خیر خواہ ہیں خیر خواہ تو ہم بھی ہیں لیکن کچھ لوگ دوسری طرح کے خیر خواہ ہیں وہ جاسوسی بھی کرتے ہیں مجاہدین کے خلاف پاک فوج کے کچھ مزدور وہ بھی ہیں جن کو ضرورت پڑے تو مہاجرین کو اسلحے کے زور پر علاقے سے باہر نکال دیتے ہیں میں پہلے آپ کو پاکستانی فوج کا حکم بتاتا ہوں اس کے بعد اگر میں یہ بات کہوں کہ پاکستانی فوج کے مرنے پر میں خوش ہوتا ہوں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یا ایوہا الذین آمن لا تتخذوا اليہود والنصار اولیاء اے ایمان والوں آپ حضرات ایمان والے ہیں یا نہیں زور سے بولیں آپ حضرات ایمان والے ہیں یا نہیں تو یہ قرآن کا حکم آپ کے لیے ہے میرے لیے ہے یا نہیں ہے ہاں جو بھی شخص اللہ کو ایک مانتا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتا ہو اس کے لیے اس کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ بات بعض یہ لوگ تمہارے دوست نہیں بن سکتے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں کے یہود یہود اور نسرانی کرسچن تم سے راضی نہیں ہو سکتے تم سے خوش نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم خود بھی نعوذ باللہ ان کی طرح یہودی اور نسرانی بن جاؤ پاکستانی فوج نے امریکہ کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے کہ پاکستانی فوج کا منہ کالا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی امریکہ کہتا ہے کہ پاکستانی فوج ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ بات اللہ جل جلالہ نے چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی وزن اور ان سے ہر دن ہر دن نہیں ہو سکتے لیکن ہمارے ان تمام مسلمانوں کو کما کر کو کما کر صحافیوں کو ان پر خدا کی لانت ہو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ کا یہ سارا کو اپنا دوست مت کماؤ وہ میں یہ کب میں ہوں کم پہلے میں ہوں کم تم نے یہ ان اپنا دوست بنائے گا اس کا کافروں کے ساتھ ہوگا وہ بھی انہی میں تو ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں من مجا مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ایک حدیث کو نقل فرماتے ہیں جس کا معنی یہ ہے جو شخص ظالم کے ساتھ چلے اس کی امداد کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے فقط خرج الاسلام وہ اسلام اور دائر ایمان سے خارج ہو جائے گا وہ مرتد ہو جائے گا کیا ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ امریکہ والے یہودی اور نسرانی ہیں کیا ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ امریکہ اور یہود نصارہ ظالم ہیں اس کے باوجود وہ ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں وہ ان کی مزدوری کرتے ہیں وہ ان کے نوکر ہیں وہ ان کے غلام ہیں اگر برابر ہوتے تب بھی ایک بات ہوتا تب بھی ایک بات ہوتی کہ کم از کم امریکی فوج اور پاکستانی فوج برابر ہے نہیں امریکی فوج کو ایک مہینے میں غور سے سنیے امریکی فوج کو ایک مہینے میں اسی ہزار ڈالر تنخواہ کے مد میں دیے جاتے ہیں کتنے اسی ہزار ڈالر ایک فوجی کو اور ہمارے یہ جو پینٹ پتلون والے پاک فوج اور ملیشیا والے فوج ہیں ان کو کتنی تنخواہ ملتی ایک سو ڈالر ان کو نہیں ملتی ایک سو ڈالر میں کہتا ہوں کہ اے اگر تم کم از کم دنیا کے اعتبار سے ان کے برابر ہو جاتے تو تب بھی کوئی بات ہوتی لیکن تم تو دنیا کے اعتبار سے بھی ان کے سامنے دلیل ہو دین تو تم نے خرچ کیا ہے دین پر سودا تو تم نے کیا ہی ہے لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی تو تم دلیل ہو پاکستانی فوج نے میری بہنوں کو قتل کیا آپ کی بہنوں کو قتل کیا میری ماؤں کو قتل کیا آپ کی ماؤں کو قتل کیا میرے بھائیوں کو قتل کیا آپ کے بھائیوں کو قتل کیا ہمارے علماء کو قتل کیا آپ کے استادوں کو قتل کیا مفتی نظام الدین شام سنگھ رحمہ اللہ کو پاکستانی فوج نے قتل کروایا مفتی یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کو پاکستانی فوج نے قتل کروایا پاکستانی حکومت نے قتل کروایا لال مسجد میں تین ہزار کے قریب میری بہنوں کو میرے بھائیوں کو اور میرے علماء و طلبا کو پاکستانی فوج نے قتل کروایا ان کی لاکھوں کو پاسپور بموں سے جلایا اور ان کی ان ان کی کی کی لاشوں کو نارک میں بہایا اور قرآن کریم کے مقدس اوراق کو لیٹرین لیٹرین میں بہایا قرآن کریم کے مقدس اوراق کو نارک میں بہایا اس حکومت اور اس فوج کو ہم کافر سمجھتے ہیں مرتب سمجھتے ہیں اور اس فوج کے خلاف جہاد کرنے کو ہم ہر مسلمان کے اوپر فرض سمجھتے ہیں ہم اپنی جانوں کو قربان کر کے کوئی ڈرامہ نہیں بنا رہے یہ کوئی فلم نہیں ہے کہ اس فلم کے اس فلم کے عوض اور اس فلم کے بدلے میں مجھے چند ہزار ڈالر ملیں گے نہیں میرا چھوٹا بھائی میرا چھوٹا نوجوان اپنے بدن کے اوپر بارود باندھ کر بم باندھ کر ٹرک طرف کو بارود سے بارود سے بھر کر اپنی جان کو قربان کر ڈالتا ہے تم سمجھتے ہو کہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں تم سمجھتے ہو کہ ہم ہندوستان کے ایجنٹ ہیں تم سمجھتے ہو کہ ہمیں دوسرے ممالک امداد کرتے ہیں ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر بارود باندھتے ہیں اللہ کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں لیکن پاکستان کے منافق اور مرتب حکمران اللہ کی ان پر لانت ہو یہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فدائی کو طالبان پندرہ لاکھ روپے دیتے ہیں او او ظالم پندرہ لاکھ نہیں پندرہ کروڑ اگر مجھے دیے جائے تو میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا میرے مرنے کے بعد پندرہ کروڑ روپے کے ساتھ میں کیا کروں گا لیکن یہ بے عقل والا مناسب یہ بے عقل ان باتوں کو نہیں سمجھتے شہید کو اللہ تعالی سات انعام دیتا ہے یو کی اول دفاع خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے کبیرہ گناہوں کو صغیرہ گناہوں کو غلطیوں کو کوتاہیوں کو لفظوں کو جتنی بھی بدکاریاں اس میں کی ہوگی جتنی بھی اللہ کے حق کی اس میں نافرمانی کی ہوگی خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی فدائیوں کے بین کا پہلا ٹکڑا اڑتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے مِنَ الْجَنَّةِ اور جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے جنت میں وہ اپنا مقام اور اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے حوروں کو وہ دیکھتا ہے جنت کی ایک حور اگر اس دنیا کے اس دنیا کی طرف جھانک لے تو دنیا کا یہ سورج مان پڑ جائے دنیا کے اس سورج کی روشنی ختم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی بہتر قبروں کے ساتھ اس کا نکاح کراتا ہے وہ آزاد القبر اور قبر کی سختی اس سے اٹھا لی جاتی ہے قبر کی سختی اتنی سخت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اور جن کے علاوہ قبر کی سختی اور قبر میں جو شور غل ہے اس کو تمام حیوانات سنتے ہیں لیکن انسان اور جین اس کو نہیں سنتا وہ امن الفضا البر قیامت کے دن کی سختی میں وہ امن امان اور حفاظت کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن کی سختی کیا ہوگی انبیاء کرام علی علی و سلام فرمائیں گے نفسی نفسی مجھے اپنی جان کی فکر ہے اس وقت شہید امن و امان اور سکون و اطمینان کے ساتھ ویو گاؤں والا صحیح تاج الوقار اس کے سر کے اوپر عزت وقار بزرگی اور اکرام اور احترام کا تاج رکھا جائے گا الیاقوت منہا خیر من دنیا و مافیہ اس کا ایک موتی اس کا ایک جوہر اس کا ایک لولو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے دنیا کی تمام لطف گاڑیوں سے دنیا کی تمام بنگلوں اور کوٹھیوں سے بہتر ہوگا صرف ایک ایک موتی وہی دو و عئی وسلین منل پوری لڑین بہتر پوروں کے ساتھ اس کی شادی کرائی جائے لوگ افسوس کرتے ہیں شہید ہو گیا بیچارہ شہید ہو گیا بیچارہ بیچارہ شہید نہیں ہے بیچارہ میں ہوں بیچارے تم ہو کہ تمہیں اپنے انجام کا اور مجھے اپنے انجام کا علم نہیں ہے جس کو امریکی طیارے کا میزائل لگا ہے وہ بیچارہ نہیں ہے اس پر افسوس مت کرو اپنے اوپر افسوس کیا کرو اس کو اللہ تعالیٰ بہتر پورے عطا فرمائے گا وفور کا مثال المخنون بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی وہ جنت کی عورتیں ہوں گی کا امثال گویا کے چھپے ہوئے موتی وہی شفا ہوتی اقاربی اللہ تعالیٰ شہید کو ستر رشتے داروں کے بارے میں سفارش کرنے کا حق اور کریڈٹ اس کو دے ستر وہ رشتے دار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی شہید ان کو جہنم سے نکالے گا اور اللہ کو کہے گا اے خدایا تو نے مجھے جنت دی ہے لیکن میرا والد میری والدہ میرا چاچا میرے ماموں تو جہنم میں ہے میں کیسے اس بات پر راضی ہو سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ستر وہ آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے تم اسے انہیں نکال دو شہید کے بارے میں غمگین مت ہوا کرو مجھے اپنے اوپر غمگین ہونا چاہیے آپ کو اپنے اوپر غمگین ہونا چاہیے اسلام کی خاطر جو لوگ قربان ہو رہے ہیں ان پر غمگین مت ہوا کرو ان کو بیچارہ مت سمجھا کرو اس نے اپنا چارہ پا لیا اس نے اپنی منزل پا لی ہے وہ اپنا مقام پا چکا ہے اپنے آپ کو بیچارہ سمجھا کر میں اپنے آپ کو بیچارہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ مجھے ابھی تک شہادت کی نعمت نصیب نہیں ہوئی دوستو گزر گئے پاکستانی فوج کے خلاف ہماری کاروائیاں جنگ نہیں ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف ہماری کارروائیاں جنگ نہیں ہیں جہاد ہے جہاد کافروں کے خلاف جو لڑائی ہوتی ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے مرتدین کے خلاف جو لڑائی ہوتی ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے ظالموں کے خلاف جو لڑائی ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے بھی جہاد کہا جاتا ہے قال اللہ تعالی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا یہ جہاد کی پہلی آیت ہے اس میں اللہ جل جلالہ یہ فرما رہے ہیں کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کہ ان کے اوپر ظلم ہوا مظلوم اگر ظالم کے خلاف اسلحہ اٹھائے تو وہ جہاد ہے وہ جنگ نہیں ہے جنگ اور جہاد میں فرق موجود ہے جنگ امریکہ کے کتے کیا کرتے ہیں برطانیہ کے خدیث اور اولاد الزنا جن کو اپنے باپ کا بھی علم نہیں ہے یہ جنگ کیا کرتے ہیں اسرائیل کے ملعون اور کمینے سور کی اولاد اور اولاد اولادی الخنا یہ جنگ کیا کرتے ہیں معصوم بچوں کو یہ شہید کرتے ہیں عورتوں کو یہ قتل کرتے ہیں اور آبادیوں کو یہ ویران کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن مسلمان جنگ نہیں کیا کرتا مسلمان جہاد کرتا ہے مسلمان معصوم بچوں کو قتل نہیں کرتا مسلمان عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا مسلمان نر ہے نر مسلمان مرد ہوا کرتا ہے وہ ایسی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہ ہو ہاں بے نظیر جیسی کمینہ عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس لیے کہ بے نظیر عورت نہیں ہے عورت کی شکل میں وہ مرد تھی کفار کے لیڈروں کو قتل کرنا ہم پر فرض ہے اگر بچے عورتیں اور مذہبی لوگ جہاد کے جنگ کے میدان میں آ جائیں تو ان کو قتل کرنا بھی جہاد لیکن ہم گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں سے ہمارا کوئی کام نہیں معصوم بچوں کو ہم قتل نہیں کرتے جیسے پاک فوج نے لال مسجد میں معصوم بچوں اور بچیوں کو قتل کیا جامعہ حفصہ میں معصوم نہتے بے گناہ اور غیر مسلح طلباء اور عوام کو اور علماء کو قتل کیا ہم ایسے لوگ نہیں ہیں یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کرتا ہوں کہ آپ یہاں میری تقریر سنیں گے اور گھر جائیں گے تو فوراً بھی لندن کی خبر سنیں گے کہ بنیر میں طالبان نے بچوں کو قتل کر دیا ہے بچیوں کو قتل کر دیا ہے عورتوں کو قتل کر دیا ہے سب جھوٹ بولتے جھوٹ بولتے اس لیے محترم دوستوں خصوصاً میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں اگر نجات چاہتے ہو عزت چاہتے ہو احترام چاہتے ہو مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جہاد کے میدان میں ہو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو ان کے صحابہ کو مانتے ہو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہو ان کے مزدور ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجنٹ ہو تو جہاد میں آؤ جہاد کرو کافروں کے سروں کو قلم کرو کافروں اور ان کے ایجنٹوں پاکستان فوج اور ان کے جاسوسوں کو ذبح کرو بی بی سی والے سی این این والے اور اس میں بیٹھے ہوئے جاہل دانشور اور حبیث قسم کے منافق لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں انسان کو تباہ کرنا اسلام میں نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلاشن کوف تھی یہاں اکثر اسکول کالج یونیورسٹی کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کلاسنکوپ تھی پستول تھا جب نہیں تھا تو کس طرح کس طرح انسان کو قتل کرتے تھے ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان کو پھانسی دی جائے تو سولہ منٹ میں اس کی جان نکلتی ہے لیکن اگر اس کو ذبح کیا جائے تو ایک منٹ میں اس کی جان نکلتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں پھانسی دے کر قتل کرنا انسانیت ہے رحمت ہے یا ذبح کرنا رحمت ہے ذبح کرنا رحمت اس کو تو آپ نے مارنا ہے نا چھوڑنا تو نہیں ہے جب چھوڑنا نہیں ہے تو قتل کرنے کا مناسب طریقہ آپ کو سوچنا چاہیے قتل کرنے کا مناسب طریقہ جو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ ذبح کرنا ایک دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا خرچہ بھی کم ہوتا ہے ایک خنجر سے سو جاسوسوں پاکستانی فوجیوں ملیشیا کے اہلکاروں وغیرہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں این جی اوز والے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ مزے سے تباہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اگر خون ہو جائے تو دوبارہ سے اس کو پتھر پر رگڑے پھر تیز ہو جاتا ہے ہر ایک فوجی کے اوپر اگر آپ ایک ایک ٹیٹی کی گولی لگائے تو سو فوجی کے اوپر تین ہزار کا خرچہ ہوتا ہے ہماری اقتصاد کمزور ہے ہمیں امریکہ امداد نہیں دیتا امریکہ امداد پاکستان کو دیتا ہے اس لیے ہم ذبح کرنے کا طریقہ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں آخری جو بات ہے بات تھوڑی لمبی ہو گئی آپ لوگ پریشان تو نہیں ہیں ناراض تو نہیں ہیں آخر میں یہ بات میں آپ کو کروں گا کہ یہ جو جہاد ہو رہا ہے پاکستان فوج کے خلاف میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ جنگ نہیں یہ جہاد پاکستان فوج کے خلاف جو جہاد ہو رہا ہے اس جہاد کا مقصد کیا ہے کیا اس جہاد کا مقصد امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد اللہ ان کی حفاظت فرمائے ان کا نام بنانا شیخ اسامہ بن لادن امیر بیت اللہ مسعود قاری طاہر جان سے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی عمرا ہیں جہاد کے لیڈر ہیں ان لوگوں کو مشہور کرنا ہے ان لوگوں کا نام بنانا ہے نہیں امیر المومنین ہمارے امیر ہیں امیر بیت اللہ مسعود ہمارے امیر ہیں محترم ہیں لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے ہم جہاد نہیں کر رہے اور نہ ہی امیر المومنین ہمیں خوش کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں بلکہ ان سب کا مقصد انشاءاللہ اللہ اللہ کو راضی کرنا میں اگر اپنے بدن کے اوپر فضائی بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑا دیتا ہوں تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم لوگ میرے مج... میری شہادت کے بعد میری شہادت کے بعد تم میری ویڈیو بناؤ اور میری ویڈیو دیکھ کر تم کہو کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا اس نے فدائی کیا نہیں بالکل کوئی ضرورت نہیں آپ کی تعلیم اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارے لیے کافی ہیں یہ لوگ ہم سے راضی ہوں یا ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے آخری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جہاد کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے نظام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دنیا میں جاری کیا جائے ہم انگریز کے قانون کو نہیں مانتے گولی مار دو تب بھی نہیں مانتا ہم افتخار چودھری کو نہیں مانتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کے ساتھ ملا ہوا ہے جھوٹ بولتے ہیں افتخار چودھری کافروں کا امام ہے کافروں کا لیڈر ہے جس طرح زردالو زردالو کو جانتے ہیں زرداری اگرچہ زردالو کی توہین ہوتی ہے جس طرح زردالو ہمارا دشمن ہے کافروں کا لیڈر ہے یا کافروں کا مزدور ہے اسی طرح افتخار چودھری جیسے لوگ بھی ہمارے دشمن ہیں اس لیے کہ یہ کافروں کے قانون کو مسلمانوں پر نافذ کرتا ہے انگریزوں کے گندے دماغ سے بنا ہوا قانون یہ مجھ جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں اور غیرت مند لوگوں کے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے ہم کس کے قانون کو مانتے ہیں ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں کس کے قانون کو مانتے ہیں اللہ کے قانون کو مانتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہزار چار سو سال پرانا قانون ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ بناکار مرد اور عورت کو سنسار کیا تھا تو آج ہم بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس دانیہ شادی شدہ مرد اور عورت کو سنسار کریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ میرے آقا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون اگر چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ کاٹا تھا تو آج بھی ہم چور کا ہاتھ کاٹیں گے کیوں اس لیے کہ شریعت شریعت اللہ تعالی نے انسانوں کو دی ہے اور انسان اگر شریعت کے مطابق چلے تو انشاءاللہ شاء امن و امان ہو اگر شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے تو فتنہ و فساد ہوگا میں نوجوانوں سے آخری یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی ساری باتیں آپ حضرات سے گزار کی اتنی ساری باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ میں سے جہاد کے لیے کون کون تیار ہے صرف اللہ سے ڈر کر کھڑے ہو جاؤ اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کا یہ کھڑا ہونا اللہ کو پسند آ جائے آپ کا یہ کھڑا ہونا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مفرت فرما تکبیر اور میں سفید بزرگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر غیرت کرو غیرت کرو گے یا نہیں تکبیر اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان کو تعجب ہوتا ہوگا کہ یہ لوگ جہاد کی باتیں اتنے صاف ستھرے انداز میں یہاں کہتے ہیں ہمارے جو اجمیر خان میں آ جائے تو وہاں مفتی صاحب کو پولیس ایسے اٹھائے گا کہ پتہ چل سکے اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد میں عزت جہاد میں کیا ہے عزت ہم بھی انہی شہروں پر کہ اس سے بھی خوبصورت شہروں میں زندگی گزار چکے ہیں اور گزارنا جانتے ہیں لیکن جہاد میں عزت ہے آپ حضرات کو جہاد کی میں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی جوانیوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سفید بڑوں کی دعاؤں کو ہمارے مجاہدین کے حق میں قبول فرمائے اللہ وسلم محمد وسلم اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ اگر وہ دین کی دین کے مفاد اور اسلام کے مفاد میں ہو یا اللہ اسے قبول فرما اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو غلط باتیں ہوئی وہ میرے نفس کی طرف سے ہوئی شیطان کی طرف سے ہوئی یا اللہ تو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ مجاہدین کو غلبہ نصیب فرما یا اللہ کافروں اور ان کی زبانوں کو ان کے ہاتھوں کو ان کے پاؤں کو توڑ ڈال اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الله اكبر وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله نشيب دنيا کے اسیرو فراغ شیب دنیا کے اسیرو فراغ تم کو بلا رہا ہے ہے جنت منتظر تمہاری ہے جنت منتظر تمہاری محاذ سپردگی شرط بندگی ہے یہاں پہ مرنا ہی زندگی ہے سپردگی شرط بندگی ہے یہاں پہ مرنا ہی زندگی ہے آیا ہوا اہل عشق پر جو آیا ہوا اہل words. सदा yeah. اذان ہی دے کے سو نہ جانا ابھی پل تک ہے جانا اذان ہی دے کے سو نہ جانا ابھی پل تک ہے کا بندہ تمہارے مالک کا و بندہ نواز تم کو بلا رہا ہے تمہارے مالک کا و بندہ نواز تم کو بلا رہا ہے نشے بے دنیا کے باطل کو اب مٹاؤ عمل کا تازہ جہاں بساؤ فسون باطل کہ تم کو رہا ہے ہے جنت تمہاری ہے جنت تمہاری محاذ تم کو بلا رہا ہے نشے بے دنیا کے سیرو پراز تم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض الى يوم القيامه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مجاهدين اسلام انصار مهاجرين اور تحریک اسلامی طالبان پاکستان کے رضاکاروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کا ہم اور فضل و اکرام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں سے مجاہد بنایا اور ان مجاہدین سے بنایا جن کا تعلق اہل حق کے ساتھ ہے جن کا تعلق طالبان کے ساتھ ہے جن کا تعلق امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد اللہ ان کی حفاظت فرمائے امیر المومنین کے ساتھ ہے جن کا تعلق انصار مہاجرین کے ساتھ ہے جن کا تعلق امیر تحریک اسلامی طالبان پاکستان محترم بیت اللہ مسعود اللہ ان کی حفاظت فرمائے ان کے ساتھ ہے ہم اللہ جل جلال ہو کے شکر گزار ہیں اور اللہ کے احسان مند ہے کہ اللہ جل جلال ہوں ہمیں اس مادی دور میں کہ لوگ دبئی کو جانے کو تیار ہیں جہاد کو جانے کو تیار نہیں ہیں جہاد کے لیے ایک مہینے کی تشکیل کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے لیکن لوگ دبئی میں دبئی کو ایک سال نہیں دس سال کے دس سال تک جانے کو تیار ہوتے ہیں اس لیے کہ وہاں لوگوں کو پیسہ ملتا ہے لوگ آج ڈالر اور نام و نمود اور شہرت کی تجارت کر رہے ہیں لیکن اس مادی دور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جہاد جیسے عظیم الشان کام کے لیے قبول فرمایا ہے یہ اللہ جل جلالہ کا فضل ہے یہ اللہ کا احسان ہے اگر اللہ نہ چاہتا تمہیں بھی ذلیل و رسوا ہوتا اگر اللہ نہ چاہتا تو تم بھی ذلیل و رسوا ہوتے لیکن اللہ نے چاہا ہے اللہ کی یہ رضا ہے کہ اللہ آج اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے آج اللہ مسلمانوں کو عزت دینا چاہتا ہے آج اللہ طالبان کے ذریعے تمہیں عزت دینا چاہتا ہے سفید ریشوں کو عزت دینا چاہتا ہے اور ان کی عورتوں کو عزت دینا چاہتا ہے آج اللہ مسلمانوں کو عزت دینا چاہتا ہے ہمارے خون کے ذریعے آپ کے خون کے ذریعے ہمارے فدائیوں کے ٹکڑوں کے ذریعے آپ کے فدائیوں کے کے ٹکڑوں ذریعے اللہ جل جلالہ امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو عزت دینا چاہتا ہے تم یہ عزت چاہتے ہو یا نہیں چاہتے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے عزت صرف اللہ کا حق ہے عزت صرف اس کے رسول کا حق ہے عزت صرف اس کے رسول پر اور اور اللہ پر ایمان لانے والوں کا حق ہے عزت کافروں کا حق نہیں عزت امریکیوں کا حق نہیں عزت پاکستانی فوج کا حق نہیں عزت شیعوں کا حق نہیں عزت اگر حق ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں اور ایمان والوں کا حق ہے ولكن المنافقين لا يعلمون لیکن منافق ان باتوں کو نہیں سمجھتے منافق ان باتوں کو نہیں جانتے منافق وہ شخص ہے جو دیکھنے میں مسلمان کی طرح ہوتا ہے لیکن کافروں کا دوست ہوتا ہے کافروں کا ایجنٹ ہوتا ہے اور کافروں کی خدمت کرتا ہے اور کافروں کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتا ہے یہ منافق ہوتے ہیں منافق ان باتوں کو نہیں سمجھتے منافق یہ کہتے ہیں کہ طالبان کی امداد مت کرو یہ تباہ ہو جائیں گے لیکن اللہ فرماتا ہے ولی اللہ زمین اور آسمان کے خزانے زمین اور آسمان کی دولت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کی قدرت میں ہے المنافقین ہیں لیکن منافقین ان باتوں کو نہیں سمجھتے میرے دوستوں بزرگوں اللہ جل جلالہ نے ہمیں جس تحریک کے لیے قبول فرمایا ہے اس تحریک کی ابتدا دو ہزار چار میں وانا سے ہوئی لیکن وانا والے لوگوں نے اس عزت کی قدر نہیں کی اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا آپ کو معلوم ہے تمام مجاہدین کو ہم یہ کہتے ہیں چاہے اس کا تعلق انصار سے ہو چاہے اس کا تعلق مہاجرین سے ہو اس عزت کی آپ قدر کریں اگر آپ مسعود ہیں تو اللہ نے آپ کو عزت اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ کا تعلق مسعود قوم سے ہے اگر آپ اور اکزئی ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ عزت اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ کا تعلق اور اکزئی سے ہے اگر آپ افریدی ہیں یا کسی بھی قوم سے آپ کا تعلق ہے اس قومیت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت نہیں دی ہے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس جہاد کی برکت سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے جہاد کی برکت سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس جہاد کی قدر کریں طالبان کی قیمت مت کریں طالبان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کریں ورنہ تباہ ہو جاؤ گے چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک کا دار اور ایک ملیشیا والا پوری قوم کو ذلیل و رسوا کرتا تھا لیکن آج آپ کے اپنے چچا دار آپ کے اپنے تربیر اور آپ کے اپنے بھائی مجاہد بنے ہیں طالبان بنے ہیں اور وہ عزت کے ساتھ گھومتے ہیں آپ کے لیے انصاف فراہم کرتے ہیں امن و امان قائم کیا ہے شریعت کی بالادستی کے لیے وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں اپنا خون دے رہے ہیں اپنے بھائیوں کو قربان کر رہے ہیں اپنی بہنوں کو قربان کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کو بام بام فدائیوں کی شکلوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں لال مسجد میں تین ہزار کے قریب ہماری بہنوں نے ہمارے بھائیوں نے ہماری بہنوں نے ہمارے استادوں نے ہمارے شاگردوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں نے قربانیاں پیش کی واضح رشید شہید نے قربانی پیش کی ان کی والدہ نے قربانی پیش کی ان کے بھائی نے قربانی پیش کی ان کی بیٹیوں نے قربانی پیش کی ان کا مقصد کیا تھا شریعت یا شہادت ان کا مقصد کیا تھا شریعت یا شہادت بولے آپ ان کا مقصد کیا تھا شریعت یا شہادت اگر عزت کے ساتھ جیئیں گے تو شریعت کے ساتھ جیئیں گے اگر زندگی گزاریں گے تو شریعت کے مطابق گزاریں گے اور اگر شریعت کے مطابق زندگی گزار نہیں سکے تو عذرا دین حضرت دین کی طرح شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہمارا مقصد شریعت یا شہادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ڈیموکریسی اور جمہوریت کو ہم نہیں مانتے پارلیمنٹ کی سیاست کو ہم نہیں مانتے منافقانہ سیاست کو ہم نہیں مانتے خائنین کی سیاست کو ہم نہیں مانتے اگر مانتے ہیں تو صرف اور صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو مانتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کیا ہے جو مانتا ہے وہ یا مسلمان ہو جائے یا جتیا ادا کرے اور جو نہیں مانتا وہ تلوار کے لیے تیار ہو جائے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ہے آپ کے ساتھیوں نے کیا تقریباً پچاس کے قریب ساتھی شہید ہوئے یہ شہادت ان لوگوں کا خون ان لوگوں کے بال بچے ان کے یتیم ان کی بیوائیں اور ان کی روتی ہوئی مائیں روتی ہوئی بہنیں یہ سب آپ کے اور میرے سر پر امانت اس امانت کی ذمہ اس امانت کو ادا کرنا اور اس ذمہ داری کو پوری کرنا ہم سب پر فرض ہے جیسے ان لوگوں نے شہادت اور قربانی دی اور انہوں نے ان شیعہ بدبختوں کے خلاف جہاد کیا اور شیعوں کے خلاف جہاد کو انہوں نے آگے بڑھایا اسی طرح آج میرے اور آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کافروں کو اور نجس ترین غلیظ ترین کافروں کو اس دنیا سے نکالیں پاکستان سے نہیں دنیا سے نکالنا ضروری ہے روئے زمین سے ان کو نکالنا ضروری ہے جو لوگ سنی مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کی مال و جان کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو تحریک کسی بھی قسم کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ تحریک کا نظریہ اور تحریک کا مقصد شریعت یا شہادت ہے شریعت کے مطابق ہم ہر قسم کے کافروں کے ساتھ سلوک کریں گے جو مانے گا اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے یعنی اس کو زمین سے اور دنیا سے آزاد کریں گے آپ بات سمجھ رہے ہیں تحریک کا مقصد سب کو سمجھ لینا چاہیے یہ نہیں کہ طالبان غالب ہو تو آپ اس کو زندہ باد کہیں اور طالبان تھوڑے سے کمزور ہو جائیں آپ اس کو مرد آباد کہیں نعوذ باللہ یہ تو منافقین کی عادت ہے یہ تو منافقین کا شیوا ہے بشیر المنافقین اللہ جل جلال فرماتا ہے کہ آپ منافقین کو یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کو قیامت کے دن دردناک آزاد دیا جائے گا اللہ جو کہ کافروں کو اولیاء من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں یہ لوگ یہ منافقین کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں فللہ العزت عزت جنیا عزت سب کا سب اللہ کے ہاں ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا اللہ جل جلالہ کافروں کو اور منافقوں کو سب کو جہنم میں جمع کرے گا اور ان کی علامت کیا ہے الذين يتربصون بكم جو لوگ تمہارے حالات کو دیکھتے ہیں فان كان لكم فتح من الله اگر تم اللہ کی طرف سے غالب ہو جاؤ قالوا الم نكن معكم کہ ہم بھی تو طالب کے ساتھ وہ امکان الکافرین نصیر لیکن اگر کافر غالب آ گئے تو وہ ان کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ علم نستہ علیہ کو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ون من المومنین اور مسلمانوں کے خلاف تمہارے ساتھ نہیں لڑے تھے اللہ بین قوم یوم قیام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا لیکن دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ اللہ کے بندے فیصلہ کریں گے اس لیے آج شہید کی مناسبت سے جو جلسہ ہے اس میں اتنی سخت باتیں مجھے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ فرصت بعض بعض وقت ہمیں ملتی ہے اس لیے تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو کسی بھی صوبے سے ہو کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو ہمارا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خاطر اپنے باپ کو بھائی کو جس جو بھی ہم رشتے دار اس کو بھی ختم کرنے سے دریر نہیں کریں گے